جدھر جی دیکھو جدھر جی دیکھو گھر دے سامنے سبز سب سب نو پاؤ جذرا پار جھر دے کھو کرم لو جدھر دیکھو مدینے کا علم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا چھن سار مجھے چاہے بہروں پر مدینے میں لو پھر مجھے چاہے بہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کو بے جانا میں غریب چاک سینا چا گرا دے کاش مجھ کو شوق گرا دے کاش کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ امان اللہ مدینے جانے والو مدینے جانے والو مدینے جانے والو جاؤ جاؤ جاؤ امان اللہ مدینے جانے والا مدینے جانے والا مدینے جانے والا جاؤ جاؤ امان اللہ مدینے جانے والا جاؤ جاؤ امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں میرے آقا مدینے میں بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں تو پا مچا رہا ہے در تک نہیں بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے میرے آدیے میں بلا دو بلا دو میرے مل جائے پھر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا اذن مل جائے اذن مل جائے کر مدینے کا کام بن جائے گا کمینے کا دل اور داغ سینے کا میرے آقا مدینے میں بنا دو بنا دو میرے آقا مدینے میں بنا دو بڑی غریبی ہے مجموعی سے بہت دور ہو گئے ہیں بڑی بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہوں آکار سے بہت دور ہو گئے ہوں جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے پاک کی دیوار چومنے آئے شاہ مدینے کی پھر مدینے کی جانب چلے پھر مدینے دینا البشر پر میں مگر جاؤں الہی روزہ درل پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا تو ایک سجدہ کروں ایسا تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤ نہ جاتے آخرت کا نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جا کتن جا کے ایک سجدا کروں سجدے میں مر جا جاؤ بم جا کے ایک سجدا کروں سجدے میں مر جا کبھی روزے سے ممبر پر کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جا ادھر جاؤ ادھر جا ادھر جاؤ ادھر جا ادھر جا کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ اسی سے لٹا کر ان کے کوچے جبی میں عجز کے سج سے کر ان کے کوچے گوچے کر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے گوچے کر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے کبھی ہم گھوم بنے کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اٹھا کر ان کے کوچے نگاہیں بار بار اٹھا کر ان کے کوچے چی کرک اب جیا سورل کرک اب گیا سورل لا کرک اب سورل کرک اب گیا یا رسول مہا کسم ہو کر بریا رسولے مہا کسم ہو مدینہ تم بنا دو بنا دو میرا سینہ مدینہ تم مدینہ مدینہ مدینہ نام مت متی متی مدینہ مت متی متی متی متی مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ سہانا سہانا راشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پہاڑوں پہ بھی حسن کانٹے بھی دل کش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ خدا گر قیامت نے پر مانگو خدا گر قیامت قیامت پر مانگو خدا در جائے گر پائی مانگوائے گر پائی مانگوا تارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ندی عجب عجب چم پر عجب رنگ رنگ پر ہے عجب رنگ رنگ پر ہے کہاں ہے سب جن سنتے ہیں سارے مدینہ کے سب جن سنتے ہیں سارے مدینہ لگے گل جب جان سکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں سارے مدینہ دلے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 مدینہ چلو مل کے چلتے سوے مدینہ تصور میں چلتے تصور میں چلتے تصور میں چلتے سوے مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ پہنچ جائیں گے جا رہا ہے سفینہ خوشاشو متا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ لوگ کہ اب آیا جیتا جا ساہی لبا کم کا چلیں گے مدینہ میں جا کر کروں متی پر پہلا چلام میں جا سوز مجھے ہوتا پتی پتی پتی نا پیار پاپا وہاں کعبہ وہاں سج محبت یہ مکہ پگتا میٹھا تو پیارا مدینہ یہ مکہ پگا میٹھا تو پیارا مدینہ کہاں کوئی روتا ہے جن جگ کے سات کہاں ہے جنت کی خاطر رولا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 دیکھ چار باد دیکھو مدینہ مدنا پدین مدینہ مدینہ مدنا مدنا مدینہ چکا ظلمت دل وہ سائے سنگے اسود خاک بوسیے مدینہ کبھی رتبا دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بزم سے تو گلے لگے نکالے ارمان ادب و شوق کا یا باہ ملجنا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاب کعبہ بس محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو زیر نظام ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو کعبہ کا عید اہل بات کے لیے مجرموں آؤ یہاں عید بات دیکھو سے بسمل کی بہاریں تم میں دیکھ دل خونا کا بھی تڑپنا دیکھو میرے مادر کا مزالہ دیتی کیا گوش حتیم جن پہ ماں باپ پتا یا کرم ان کا دیکھو کر چکی رفت کا بات نظر پروار دے تو بھی اب خام کے خاک درے والا دیکھو مصر پروانا پھرا کر کہتے جس شمہ کے گرد اپنی اس شمہ کو پروانا یہاں کا دیکھو وارس سدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو مدینہ مدینہ مدینہ میرا سیرا مدینہ تمہیں بنا دو شہاب اب تو کرم ہو